امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بلند گھاٹی یعنی جنت المعلہ کی طرف سے داخل ہوتے اور نکلتے ثنیہ سفلی کی طرف سے یعنی نیچے کی گھاٹی باب شبیکہ کی طرف سے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پچھتر